ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلد باز ہم نے رات اور دن اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو منور دکھانے والی بنائی ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انسان کی بے صبری کا بیان یعنی انسان کبھی کبھی دلگیر اور نا امید ہو کر اپنی سخت غلطی سے خود اپنے لیے برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کبھی اپنے مال و اولاد کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے کبھی موت کی کبھی ہلاکت کی کبھی بربادی اور لانت کی لیکن اللہ تعالیٰ اس پر خود اس سے بھی زیادہ مہربان ہے ادھر وہ دعا کرے ادھر وہ قبول فرما لے تو بھی ہلاک ہو جائے صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی جان و مال کے لیے بد دعا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسا کوئی کلمہ بد زبان سے نکل جائے اس کی وجہ صرف انسان کی اضطرابی حالت اور اس کی جلد بازی ہے یہ ہے ہی جلد باز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ابھی پیروں تلے تک روح نہیں پہنچی تھی جو آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا روح سر کی طرف سے آ رہی تھی ناک تک پہنچی تو چھینک آئی آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارحم و کرب کہ اے آدم آپ پر آپ کے رب رحم فرمائے جب آنکھوں تک پہنچی تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے جب اور نیچے کے اعضا میں پہنچی تو خوشی سے اپنے تئیں دیکھنے لگے ابھی پیروں تک نہیں پہنچی تھی جو چلنے کا ارادہ کیا لیکن چل نہ سکے تو دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آ جائے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دو کا یہاں بیان فرماتے ہیں کہ دن رات اللہ نے الگ الگ وضع کے بنائے رات آرام کے لیے دن تلاش معاش کے لیے کہ اس میں کام کاج کرو صنعت و حرفت کرو سیر و سفر کرو رات دن کے اختلاف سے دونوں کی جمعوں کے مہینوں کی برسوں کی گنتی معلوم کر سکو تاکہ لین دین میں معاملات میں قرض میں مدد میں عبادت کے کاموں میں سہولت اور پہچان ہو جائے اگر ایک ہی وقت رہتا تو بڑی مشکل ہو جاتی سچ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیشہ رات ہی رات رکھتے کوئی اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ دن کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن ہی دن رکھتے تو کس کی مجال تھی کہ رات لا دے یہ نشانات قدرت سننے دیکھنے کے قابل ہیں یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ رات سکون کے لیے بنائی اور دن تلاش معاش کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے بنائیں تاکہ شکر و نصیحت کا ارادہ رکھنے والے کامیاب ہو سکیں اللہ ہی کے ہاتھ رات دن کا اختلاف ہے وہ اللہ رات کا پردہ دن پر اور دن کا لفافہ رات پر چڑھا دیتے ہیں سورج چاند اللہ ہی کی ماتحتی میں ہے ہر ایک اپنے مقرر وقت پر چل پھر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ غالب اور غفار ہیں وہ صبح کا چاک کرنے والے ہیں اللہ ہی نے رات سکون والی بنائی ہے اور سورج چاند کو مقرر کیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے رات اپنے اندھیرے سے چاند کے ظاہر ہونے سے پہچانی جاتی ہے اور دن روشنی سے اور سورج کے چڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے سورج چاند دونوں ہی روشن اور منور ہیں لیکن ان میں بھی پورا تفاوت رکھا کہ ہر ایک پہچان لیا جا سکے سورج کو بہت روشن اور چاند کو نورانی اللہ ہی نے کیا ہے منزلیں اللہ ہی نے مقرر کی ہیں تاکہ حساب اور سال معلوم رہیں اللہ تعالیٰ کی یہ پیدائش حق ہے چاند کے بارے میں ایک سوال قرآن میں ہے لوگ آپ سے اے نبی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے بھی رات کا اندھیرا ہٹ جاتا ہے اور دن کا اجالا آ جاتا ہے سورج دن کی علامت ہے چاند رات کا نشان ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کو کچھ سیاہی والا پیدا کیا ہے بس رات کی نشانی چاند کو بنسبت سورج کے مانند کر دیا ہے اس میں ایک طرح کا دھبا رکھ دیا ہے چنانچہ ابن القوا نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ چاند میں یہ چھائی کیسی ہے آپ رضی اللہ نے فرمایا اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ ہم نے رات کے نشان یعنی چاند میں محویت دھندلا ڈال دیا اور دن کا نشان خوب روشن ہے یہ چاند سے زیادہ منور اور چاند سے بہت بڑا ہے دن رات کو دو نشانیاں مقرر کر دی ہیں پیدائش ہی ان کی اسی طرح کی ہے یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر قبری کی ہیں